محمد بن ابی حرملہ نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں کے کتے یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرات کم ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا کھیتی کے کتے کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھبیس